عبید اللہ مولا عمر نے زحاق سے اس کے ہم معنی بیان کیا اور لفظ یہ تھے فوعز اللہ ذالک اللہ نے اس بارے میں نصیحت فرمائی سننے ابو تاود حدیث نمبر دو ہزار اکانوے